حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھیانوے